گا لائے گا دماغ جو خیانت کی اس نے یوم القیامت دن قیامت کے سمت وفا پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو ماں کا سبق جو اس نے کمایا یظلمون اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے آفا من تبا کیا پھر وہ شخص جس نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی کا من کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے با جو لوٹا بے من اللہ صاحب اللہ کے غصے کے وما واہ جہنم اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے وہ بیسل مسیر اور برا ہے ٹھکانہ ہم درجات عند اللہ واسطے ان کے درجے ہیں نزدیک اللہ کے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں لقد من اللہ البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے ایمان والوں پر اس باصافی جب بھیجا بیچ ان کے ایک رسول من انفسہم ان کے نفسوں سے یتلو علیہم پڑھتا ہے اوپر ان کے آیتیں اس کی و یوزکیہم اور پاک کرتا ہے ان کو و یعلمہم الکتاب اور سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت و انکانو اور بے شک تھے وہ من قبل اس سے پہلے لفیظ مبین البتہ بھی ظاہر گمراہی کے اوالما اصابت کو مصیبت کیا جب کبھی پہنچی تم کو مصیبت قد اصب تم تحقیق پہنچائی تم نے مثل ہا اس کی دو مثلیں کل تم کہا تم نے انا ہادہ کہاں سے آئی ہے کل کہہ دیجیے ہوا من عند انفسکم وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے ان اللہ علا کل قدیر بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے وما لنبي ان يغل غلول اصل میں کہا جاتا ہے مال غنیمت کے اندر خیانت کرنا اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ غلول مطلق خیانت کرنا اس آیت کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں ایک قول کے مطابق جنگ بدر میں جب غنیمتیں تقسیم کی جا رہی تھیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کی چادر موجود نہیں تھی کہ وہ سرخ رنگ کی چادر کہاں گئی کسی شخص نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لی ہو ایک تو یہ شان نزول دوسرا شان نزول یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جنگ عہد میں پچاس تیر انداز جو اس گھاٹی پہ اس درے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے ان میں سے دس یا گیارہ آدمی تو وہاں آخر تک باقی رہے اور جو با نیچے اترے انہوں نے یہ کہا آپس میں یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم ہی نہ فرمائیں بلکہ آپ یوں فرمائیں کہ جس آدمی کو جو کچھ مل گیا وہ اسی کا ہو گیا جس آدمی نے جو کچھ حاصل کر لیا وہ اس کا ہو گیا کیوں اس لیے کہ حدیث میں فرمایا من کا تا قتیل فالہ جس نے جنگ کے اندر کسی کو قتل کیا تو مقتول کا چھینا ہوا مال اس قاتل کو ہی مل جائے گا چنانچہ حدیث میں جو فرمایا کہ جب ابو جہل کو قتل کیا گیا دو لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا وہ دونوں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ایک لڑکے نے بھی کہا کہ میں نے قتل کیا دوسرے نے کہا میں نے قتل کیا آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنی تلواریں پوچھ لی ہے صاف کر لی ہے نہیں جی اللہ کے رسول تلواریں اسی طرح ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ تلواریں دیکھیں ابو جال کا جو سامان تھا مال غنیمت کے اندر وہ مال تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکے کو دے دیا کہ اصل میں پہل کرنے والا اصل قتل کرنے والا تو یہی شخص ہے لیکن دوسرے کی دل جوئی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کو بھی دے دیا تو قانون یہ بتلایا من قاتل قتیلا فلاح صلب جس نے کسی شخص کو قتل کیا جنگ کے اندر تو مقتول کا مال اس قاتل کو ملے گا اس اعتبار سے ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اموال تقسیم نہ فرمائیں اور بلکہ یوں کہیں کہ جس آدمی نے جو کچھ حاصل کر لیا وہ اس کا مالک قرآن مجید نے دونوں باتوں کی نفی کی فرمایا کان علی نبی علبی یغل نہیں لائق واسطے کسی نبی کے کہ وہ خیانت کرے مال غنیمت حاصل ہو اور نبی تقسیم کیے بغیر اپنے پاس کچھ رکھ لے یہ بھی نبی کی شان کے لائق نہیں کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ خائل نہیں ہوتا خیانت کرنے والا نہیں ہوتا اور جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا یہ دو چیزیں آپس میں متضاد ہیں کہ جو خیانت کرنے والا ہوتا ہے وہ نبی نہیں بن سکتا اور جو نبی ہوتا ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا کان نبی یقول بلکہ جو مالی غنیمت کے اندر خیانت کرے ومن يغلل بما غل يوم قیامہ جس نے خیانت کی لائے گا جو خیانت کی اس نے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے کچھ ایسے ہوں گے کہ بعضوں کی گردنوں پر اونٹ سوار ہوگا اونٹ اٹھائے ہوئے اللہ کی دربار میں حاضر ہوں گے اونٹ بول رہا ہوگا بعضے وہ ہوں گے کہ جو گھوڑا اٹھائے ہوئے آئیں گے ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا حت البراتا یہاں تک کہ اگر ایک آدمی نے سوئی کپڑے سینے کی سوئی بھی مال غنیمت میں سے چرا لی تقسیم سے پہلے لے لی تو قیامت کے دن وہ اس کو اپنی گردن پہ اٹھائے ہوئے اللہ کی دربار میں حاضر ہوگا اور لوگ سمجھیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی تھی اور مال غنیمت کے اندر خیانت اتنا بڑا جرم ہے کیونکہ مال غنیمت قرآن مجید نے دسویں پارے میں بیان فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کہ جو مال غنیمت تمہیں ملا اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کے اقربا کا ہے اور مساکین کا ہے چار حصے اس مال غنیمت میں سے مجاہدین کو مل جائیں گے غانمین کو مل جائیں گے اب نبی کی شان کے لائق نہیں کہ نبی مال غنیمت میں سے خیانت کرے ایک اور حدیث میں یوں فرمایا غزوہ خیبر میں ایک غلام ملا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت کے طور پر وہ غلام ملا وہ غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو پکڑے ہوئے آ رہا تھا اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اس غلام کو لگا اور وہ غلام وہی مر گیا ایک شخص نے کہا ہنی اللہ الجنہ اس کو جنت مبارک ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شملتن اور اور وہ ایک چادر یا دو چادریں جو مال غنیمت میں سے اس غلام نے چرائی تھی وہ جہنم کی آگ کا شعلہ بن کر کے شعلے مار رہی ہیں یہ تو جہنم کا ایک شعلہ بن گیا بے شک میرا غلام بن گیا بے شک ایمان قبول کر لیا لیکن چونکہ اس نے مال غنیمت میں سے وہ چوری کی تھی اور وہ چوری تو اس کے حق میں حلال نہیں ہے وہ لیا کہ بیما غلّہ یوم القیامہ سمت وفا کلو نفسم ماں کا سبق پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا کہ چھوٹا عمل بھی کیا بڑا عمل کیا سب کچھ اس کے سامنے ہوگا وہ لا یظلمون اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے یوں نہیں ہوگا کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں اور اللہ کے یہاں تھوڑی لکھی ہوئی ہوں یوں بھی نہیں ہوگا اور یوں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے گناہ تھوڑے ہوں اور اللہ کے یہاں زیادہ لکھ دیے جائیں یوں بھی نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ اس نے کیا وہ سب کچھ اس کے سامنے کر دیا جائے گا آفا منیتا بہار رضوان اللہ بطور تمثیل کے ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو وہ کر لیتا ہے اللہ کہتے ہیں یہ کام مت کرو وہ کام نہیں کرتا اللہ فرماتے ہیں جہاد کرو وہ جہاد میں چل پڑتا ہے ایک وہ آدمی جو اللہ کی رضا کا پیروکار ہے اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہے اور دوسرا وہ آدمی ہے جو اللہ کے غصے کو حاصل کر رہا ہے کہ منحیات خدا بندی جن کاموں کے کرنے سے اللہ نے منع کیا وہ سارے کام وہ کرتا ہے اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام نہیں کرتا اب یہ تو ہو گیا غضب خدا بندی کا حقدار دیکھو یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں ایک اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اللہ کی رضا کے پیچھے چل رہا ہے ایک وہ ہے کہ جو اللہ کے غضب کو حاصل کر رہا ہے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں یعنی ہرگز نہیں ہو سکتے فرمایا ایک طرف اللہ کا نبی ہے اور بالمقابل خیانت کرنے والا آدمی ہے اور یہ دونوں کس طرح برابر ہو سکتے ہیں نبی تو معصوم ہوتا ہے پھر نبی وہی کے اندر بھی خیانت نہیں کرتا کہ جو اللہ نے وہی نبی پر بھیجی وہ پوری کی پوری چاہے نبی کی جان چلی جائے چاہے نبی کا مال چلا جائے وہ وہی پوری کی پوری اللہ کا نبی امت کے سامنے پیش کر دیتا ہے امبیا رسرات والسلام کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں پھر خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تیرہ سالہ بکی زندگی بھی دیکھ لو اور دس سالہ مدنی زندگی بھی دیکھ لو کہ اللہ کے نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی لیکن کسی مقام پر اللہ کے نبی نے مسئلہ چھپایا مسئلہ بیان نہ کیا ہو قرآن بیان نہ کیا ہو یوں تو نہیں ہوا آفا مانتا بار رضوان اللہ یا پھر وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضا کی کام اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے با بے من اللہ جو لوٹا ساتھ اللہ کے غصے کے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو پھر تمہیں یوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ چادر اللہ کے نبی نے اپنے لیے رکھی ہے یا تم یوں کہو کہ نبی مال غنیمت تقسیم ہی نہ کریں اور کہیں جس کو جو مل گیا وہ اسی کا ہو گیا یوں کا ہو وما واہ جہنم و بیسل مسیح مسیحم درا جات اللہ ان کے لیے جو اللہ کی رضا کے پیروکار ہیں ان کے لیے درجے ہیں اند اللہ نزدیک اللہ کے بعضوں کا درجہ بڑا ہے بعضوں کا درجہ اس سے کم ہے بعضوں کا درجہ اس سے کم ہے لہم دراجات اللہ لیکن ہے سب کے درجے ہیں ہے سب کے درجے ہیں لیکن دراجات کے اندر فرق ہے واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے یہ کام کیا کر رہے ہیں اس کے مطابق اس کے مطابق اس کو اللہ درجہ دیں گے دیکھو ایک نماز ہم پڑھتے ہیں ایک نماز اللہ کے مقرب بندے پڑھتے تھے پڑھتے ہیں ایک نماز صحابہ کرام پڑھتے تھے ایک نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اب فرق ظاہر ہے کہ جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس نماز کا مرتبہ اور مقام اور ہے جو نماز صحابہ کرام کی ہے اس کا مرتبہ اور مقام اور ہے جو نماز صحابہ کرام کے بعد آئمہ مجتہدین اللہ کے مقربین کی ہے اس کا درجہ اور ہے اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ تو بالکل کسی درجے میں شمار نہیں کی جا سکتی ہوم دارا جات اللہ واللہ بصیر بما یعملون لقد من اللہ علی المؤمنین ایمان والو تمہیں یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نبی نے وہ چادر اپنے لیے رکھ لی ہوگی یا نبی مال غنیمت تقسیم ہی نہ فرمائیں گے تمہیں تو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے بلکہ تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا احسان ماننا چاہیے لقد من اللہ علی المومنین البتہ تحقیق احسان کیا منا یمن و منن احسان عظیم اللہ نے احسان عظیم کیا ایمان والوں پر از باسا از تعلیل کا ہے واسطے کے بھیجا فیہم ان ایمان والوں کے اندر رسولن رسولن میں تنوین تعظیم کی ہے ایک رسول عظیم الشان من انفسہم ان کی نفسوں سے انسانوں میں سے عرب والوں میں سے اسی لیے ایک بہت بڑے محدث ولی الدین عراقی ہے ان سے جب سوال کیا گیا تفسیر و والوں نے لکھا کہ آیا یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی تھے اور عرب میں سے تھے تو ولی الدین عراقی نے جواب میں فرمایا کہ ہاں اس کے لیے یہ دونوں باتیں جاننا ضروری ہیں کہ عربی عرب بھی تھے انسان بھی تھے پھر سائل نے سوال کیا کہ اگر ایک آدمی یوں کہتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ بھی مانتا ہوں خاتم الانبیاء بھی مانتا ہوں خاتم الرسول بھی مانتا ہوں لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ وہ عربی ہیں اجمی ہیں فرشتے ہیں جن ہیں کیا ہیں تو ولی الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے آدمی پر کفر کا اندیشہ ہے کیونکہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا قرآن نے کہا من من انفسہم ان کی نفسوں سے کہ وہاں والدہ بھی ہے والد بھی ہے دادا بھی ہے چچے بھی ہیں پھوپھیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں من انفسہم نبی کی ڈیوٹیاں کیا ہیں یتلو علیہم آیاتی ہی قرآن مجید کے الفاظ ان کو پڑھ کے سناتا ہے قرآن مجید اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو کسی ماہر آدمی سے قرآن مجید پڑھا کرو کہ جو الفاظ صحیح صحیح تمہیں پڑھائے الفاظ صحیح صحیح کیونکہ ہر لفظ کا ایک الگ مخرج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے جس طریقے پر قرآن مجید پڑھایا اللہ کے نبی نے اسی طریقے پر آگے صحابہ کو پڑھایا یتلو علیہم آیاتی وہ یوزکی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ان کو پاک کرتا ہے ظاہراً و باطن ظاہراً گناہ آلود زندگی ان سے چھڑا کر کے اللہ کی رضا والی زندگی نبی ان کو دیتا ہے بری باتیں برے اخلاق برا کردار اسی طرح گندے عقائد ان ساری چیزوں سے یوزکی ذکی ہند میرا پیغمبر ان کو پاک کرتا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین صحابہ کو اللہ کے نبی نے ایسا پاک کیا جو خود پہلے راہ پر نہ تھے اللہ کے پیغمبر کے پیچھے چلے تو پوری دنیا کے رانما بن گئے پوری دنیا کے رانما بن گئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتابت سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کے الفاظ کے علاوہ قرآن مجید کے معنی قرآن مجید کے مطالب قرآن مجید کا مفہوم اور اپنی سنت یہ بھی میرا پیغمبر ان کو سکھاتا ہے وہ ان قانو ان مخفف من المسکر ہے ان نہ قانو بے شک تھے وہ من قبل بے ست رسول سے پہلے لفیظ ولال مبین ظاہر گمراہی میں ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سے پہلے بت پرستی بھی تھی ظلم بھی تھا اور وہاں عورتوں کو زندہ دفن کرنا بھی تھا چھوٹی لڑکی پیدا ہوئی تو فوراً وہ مرد کہتا کہ اس کو ابھی سے ہی دفن کر دو اس کو دفن کر دو مجھے اطلاع ہی نہ ملے کہ گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے یہ سارے مظالم عرب کے اندر چل رہے تھے لیکن اللہ کے نبی نے ان سارے مظالم کو آ کر کے ختم کر دیا اور ایسا معاشرہ صاف کر دیا پاک کر دیا ستھرا کر دیا اور دیکھو تمہیں تو اللہ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ نے ایسا عظیم شان رسول تمہارے اندر بھیجا اوا لمبا اسوابت کو مصیبت جنگ عہد میں جب تمہیں مصیبت پہنچی کب اسب تم مسلحا تحقیق پہنچا چکے تھے تم اس کی دو دو مثلیں کہ جنگی عہد میں تمہارے ستر آدمی شہید ہوئے اور جنگ بدر میں اس سے پہلے تم ستر کافروں کو قتل کر چکے ستر کافروں کو گرفتار کر چکے تم تو دو مثلیں ان کو تکلیف دے چکے ہو آپ تمہارے ستر آدمی جو شہید ہوئے کل تم تم تو نے نے کہا انا کہاں سے آئی یہ مصیبت کہہ دیجیے ہوا میں وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے تمہاری اپنی کوتاہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا تھا کہ اس درے کو اس جگہ کو ہرگز نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہاری طرف اپنا آدمی نہ بھیجوں غلطی تمہاری ہوئی تکلیف پہنچی تو اب تم کہتے ہو کہ تکلیف کہاں سے آئی ان اللہ علا کل شین قدیر اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے جو چاہتا ہے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے لیکن ایمان والو تمہیں تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ نے تمہارے اندر اتنی شان والا رسول گئی الحمد لله رب العالمين اللهم يسر لنا اللهم إنا نسألك اللهم إنك عفو كريم رحيم فاعف اللهم ربنا وتقبل منا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه Thank